بسم الله الرحمن الرحیم المخالفت الاستقاط نمبر سات ہم نے یہیں سے پڑھنا ہے نا جی تو اذا كان السبب سبب الطعن في الراوي مخالفته الاستقاط وهو السبب السابع فينتج عن مخالفة الاستقاط خمسة أنواع من علوم الحديث اگر تو تان پھر راوی کا سبب اس کا سقات کی مخالفت کرنا ہو اور وہ ساتواں سبب ہے تو یہ منتج ہوتا ہے یعنی مخالفت منتج ہوتی ہے پانچ انواع پر علوم حدیث کے اندر منتج یعنی نتیجہ نکلتا ہے ایسی مخالفت کا یعنی سفاظ کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پانچ قسمیں پیدا ہوتی ہیں علوم حدیث کے اندر اور وہ ہیں وہی المدرج و متصل الاسانید والمضطرب والمصحف الشاند كانت ولمصحب المخالفت سیاق الاسناد اگر تو مخالفت سفح کی مخالفت سند کے سیاق کو تبدیل کرنے کے ذریعے سے ہو او موقوف یا موقوف کو مرفوع سے تبدیل کر دینے کی وجہ سے ہو جائے سی مدرج تو اسے مدرج کہہ دیں گے اگر تو مخالفت صفات کی سند کے سیاق میں تبدیلی کی وجہ سے ہو جائے یا موقوف کو مرفوع کے اندر ملا دینے تبدیل کر دینے کی وجہ سے ہو تو اسے مدرج کہیں وَإِن كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِتَقْدِيمٍ تقدیم اور تاخیر مخلوق اگر تقدیم اور تاخیر کے اندر مخالفت ہو تو اسے مخلوق قلب کہہ دیتے ہیں مخلوق کہہ دیتے ہیں سیاق اور سباق یہ دو لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں یسوق سوکن اور سبق کا سبکد سبق کہتے ہیں سبقت کر جانا کسی چیز کو پہلے بیان کرنا اس کا کچھ پہلے سے اسے کہتے ہیں کسی چیز کا پہ, پہ, پہلا حصہ اسے کہتے ہیں سباقی کلام اور سیاسی کلام کہتے ہیں کہ آخر آخر میں کچھ اضافہ کرنا یعنی آخری حصے کو اسی لیے چرواہے جب چراتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ صاف کہ وہ چرا رہا تھا یعنی پیچھے سے ان کو ہانک رہا تھا تو کلام کی ابتدا یا انتہا تو انتہا کے آخر سے اگر کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ سیاح صنعت کا سیاح کہلائے گا اور جی پیچھے سے جوڑا جائے اور ان کا حتل مخالفتوں کی تھی راوین اگر مخالفت ہو راوی کی زیادتی کی وجہ سے یعنی صفا کی مخالفت کر رہا ہے کہ کوئی راوی کے اضافے کے ذریعے سے فیوسم المزید فی متصر الاسانید تو پھر اس قسم کا نام جو ہے وہ یہ ہوگا مزید فی متصر الاسانید و ان امکانت المخالفت البال رابن برابن اگر مخالفت صفح کی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ایک راوی کو دوسرے راوی سے تبدیل کر دیا او بحصول تدافع فی المتنی ولا مرجح اور یا پھر متن میں کے کے حصول کی خاطر ولا مرجحا جبکہ کوئی ترجیح بھی نہ ہو یعنی کہتے ہیں دفع کرنا دفع کرنا یعنی اختلاف کو ختم کرنا متن کے اندر کوئی اختلاف تھا اس کو ختم کرنے کی کو کے لیے اس نے کوئی طریقہ استعمال کیا بلا مرجحہ اور اس اس اس کا کوئی کوئی کوئی کی کی وجہ ترجیح نہیں ہے صحیح سمبل مسترف اسے مسترف کہتے ہیں یہ صرف ابھی تعریفیں ہیں ان کو الگ الگ آگے مستقل عنوان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو اصل میں آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گی ابھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ یہ اس تعریف کا کیا مطلب ہے اس کی مثال کیا ہوگی اس کا اس کی پوری طرح سے ابھی آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن ابھی یہ الگ الگ عنوان کے ساتھ ابھی بیان ہونے لگی ہیں انشاءاللہ پانچواں اللہ پانچ ماں میں ان کہا لفظ اگر لفظ کے تغیر کی وجہ سے مخالفت پائی جائے سیاق سیاق کے باقی رہنے کے ساتھ سمجھ مستحق تو پھر اسے مصحف کہتے ہیں جی تو اب ہم چلتے ہیں ادراج کی طرف المدرج المدرجل مصحف مصحف نہیں ہے اب ہم اس کی تفصیل میں آ رہے ہیں المدرج کہ لغتن اسم مفعول من ادرج شعی فی کے اذا ادخلته فيه کیا اياه ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی مخالفت سخاط میں مدرج کی اور مدرج کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سیاق اسناد کے اندر تغیر کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہو یا بدم جی موقوف اب تفصیل سے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کہ بلا دیا میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ایزا ایزا یعنی ادخل تو جب داخل کر دیا میں نے اس کو اس کے اندر فضمن تو ہو اور ملا لیا اس کو رلا ملا دیا اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ماغیر سیاق اسنادی ہی کہ جس کی جس حدیث کی سند کا سیاق تبدیل کر دیا گیا ہو اور ادخلا فی متنی ہی یا اس کے متن میں داخل کر دی گئی ہو ماں ایسی چیز لئی سمندھ جو اس میں سے ہے ہی نہیں بلا فصل بغیر فصل کے مدرج کی دو قسمیں ہیں مدرج الاسناد و مدرج المتن مدرج الاسناد ہوا ما غجر سیاق اسنادی اسنادی کہ جس کی صنعت کے سیاق میں تبدیلی کر دی گئی ہو من سوری ہی اس کی صورت کیا ہوگی راوی اسناد رابی صنعت کو چلا رہا تھا بیان کر رہا تھا عارض اس کو کوئی عارض پیش آ گیا کوئی رکاوٹ پیش آ گئی فیقول کلامن ملی نفسی ہی اس نے کوئی بات کر دی اپنی طرف سے فیضن بعض من سمع گمان کر لیا بعض ان لوگوں نے جو ان کی بات کو سن رہے تھے کیا گمان کر لیا کہ ان ذالک کلام کہ یہ کلام بھی ہوا متن ذالک الاسناد وہ اسی سند کا متن ہے اسی سند سے جو متن بیان کرنا تھا وہ وہی ہے فیرویہ عنہ کذالک چنانچہ وہ سننے والا روایت کر دیتا ہے اس متن کو اس اسناد کے ساتھ ان سے ان کی جانب سے کزالی کا اسی طرح ہی تغیر سیاق الاسناد تو اسناد کا سیاق یعنی سند کے بعد جو حدیث آنی تھی اس کو انہوں نے سیاق کہہ دیا کہ بعد میں جو چیز آتی ہے ایڈ اپ ہوتی ہے تو وہ تبدیل ہو گئی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے مثال سے تو خیر اور بھی واضح ہو جائے گی لیکن اگر لفظی اعتبار سے نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں لیکن آ گئی ہے ٹھیک ہے مثال سے سے بڑی آسانی سمجھ میں آ جائے گی مثال اس کی کیا ہے قصہ تو ثابت بن موسا زاہد کا قصہ ہے جو وہ روایت کرتے ہیں کہ من کثرت حسن وجهه بھی جو رات کو اپنی نمازوں میں کثرت کرتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے دن کی روشنی کی طرح یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے یا دن کی طرح اس کا چہرہ پر نور ہوتا ہے یہ انہوں نے ایک روایت بیان کی حدیث بیان کی ہے روایت سے مراد یہاں حدیث ہے ثابت موسا کی طرف سے اچھا وہ اصل القصہ تھی اصل قصہ یہ ہے کہ انا ثابت ابن موسا کہ ثابت بن موسا دخل علی شریک ابن عبداللہ وہ داخل ہو رہے تھے یعنی ملاقات کے لیے آ رہے تھے اور انٹر ہی ہوئے تھے داخل ہوئے تھے شریک بن عبداللہ القاضی کے پاس اب یہ جو شریک بن عبداللہ القاضی تھے وہ یملی وہ لکھوا رہے تھے کسی کو لکھوا رہے تھے املا کرانا ويقول اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اب یہاں تک وہ پہنچے بس کہتا یہاں تک پہنچ کر وہ رک گئے لیکتب المستملی تاکہ وہ جو لکھنے والا ہے وہ لکھ لے اچھا اسی اسنا میں کیا ہوا کہ داخل ہو گئے حضرت ثابت فلما نظر الى ثابت جیسے داخل ہوئے اور ان کو انہوں نے دیکھا شریف بن عبداللہ نے قالا تو کہنے لگے ان کو مخاطب کر کے من باللیل حسن وجهه بالنهار وقصد کا ثابتا اور قصد کیا اس جملے سے ثابت کے بارے میں کہ تم بہت نیک آدمی ہو راتوں کو نماز پڑھتے ہو تو جو نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن کو روشن ہوتا ہے دن کی روشنی کی طرح چہرہ اس کا منور ہوتا ہے وقصد ظالی کا بزالی کا ثابت لزہدی ہی وبرعی ہی لیکن ہوا کیا کہ فضن ثابت ثابت نے گمان یہ کیا کیونکہ وہ بھی داخل ہو رہے تھے تو یہ روایت تو وہ, وہ, وہ سند تو سن لی تھی نا انہوں نے تو فضن ثابت انہ متن ذالک الاسناد ثابت کو یہ گمان ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ اس صنعت کا متن ہے جو انہوں نے ابھی میرے داخل ہونے سے پہلے بیان کر رہے تھے تو یہ اس کا متن ہے فقان یو حد بھی کزالی کا تو انہوں نے اس حدیث کو ایسے ہی بیان کر دیا ابی سفیان عن ابی سفیان کیا کہ من کا سورت شراب ہوگی حسن حالانکہ ان کے لیے کہی تھی ابھی رکے تھے املا کروانے کے لیے اور ان کو دیکھ کر یہ جملہ کہہ دیا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ جملہ حدیث کا جملہ ہے میرے لیے نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آگے جی تو یہ مدرج مدرج کی مثال یہ کہ ماں غیر سیاق اسنادی کہ جس کے سند کا سیاق تبدیل کر دیا صنعت کا سیاق کیا ہوتا ہے صنعت کے آخر میں جو متن آئے گا وہی سیاق ہوگا یعنی جو بھی چیز آخر میں آتی ہے وہ سیاق ہوتی ہے اچھا جی اقسام اچھا مزر متن کیا ہے یہ تو مجھے اسناد ہو گیا نا مزر اجل متن تعریف اس کی یہ ہے کہ ما ادخلا فی متن ہی ما لئی سمین ہو بلا فصل متن میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو متن میں سے ہے ہی نہیں بلا فصل اگر فصل کے ساتھ تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ راوی نے کوئی اپنی وضاحت کے لیے کوئی اپنے ایڈ آن کیا ہے کوئی سمجھانے کے لیے کوئی بات کی لیکن اگر کوئی فصل نہیں ہے تو وہ پھر متن میں داخل ہو کر تو مدر مل جل جاتی ہے آپس میں پتا نہیں چلتا اس کا اقسام ہو سلاستن رہیہ یقون الدراج فی اول حدیث وہ ہوا قریب کہ ادراج جو ہے وہ حدیث کی بالکل ابتدا میں ہو لیکن یہ بہت قلیل ہوتا ہے لیکن اکثر من وقوعی ہی فی وسط ہی لیکن اکثر اس کا جو ادراج کا وقوع ہوتا ہے وہ وسط کلام میں ہوتا ہے دوسری صورت ہے یقون الدراج فی وسط الحدیث وہ اقل من, من الاول درمیان میں ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ پہلی سے کم ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ یقون آخر الحدیث حدیث اور اکثر طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ادراج جو ہوتا ہے وہ آخر کلام میں ہوتا ہے اچھا تینوں کی مثال مکون ادرا کی اغل اسنادی جی پہلی مثال کہ اول حدیث میں ادراج کے وقوع کی مثال و سبب یقول کلامن سبب اس کا یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یرید علیہ بالحدیث کہ اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اوپر استدلال کرے اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کے اوپر یا اس سے دلیل پکڑے سیاحتی چنانچہ وہ اپنے کلام کو لے آتا ہے بغیر فصل کے بغیر وقفے کے سید ہم سامع کو بہن ہو جاتا ہے کہ ان الکل حدیث ان کی یہ سب حدیث ہی ہے حالانکہ وہ حدیث کو ثابت کرنے سے پہلے کچھ اپنی بات کو کر رہا ہوتا ہے مثال مثل ما رواه الخطيب من روایت ابی قطن وشبابتا فرقهما روایت وہ ہے جس کو خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے ابو قطن اور شبابہ کی روایت کے ساتھ فرق ہما اور ان دونوں کو فرق کے ساتھ بیان بھی کیا ہے وہ کیا ہے کہ عن شعبت عن محمد بن زیاد عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء ویل للاعقاب من النار اچھا یہ تو حدیث ہوگی اسبغ الوضوء وضو کو پورا پورا کیا کرو اچھی طریقے سے کیوں ویل للاعقاب ویل للاعقاب مین ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو آگ میں جلیں گی یعنی وضو اگر وہاں پر پانی پانی وہاں تک نہ پہنچا اب دکھنے میں تو یہ پوری روایت حدیث لگ رہی ہے نا حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ پس ان کا قول الوضو وضو کو اچھی طرح کیا کرو من کلام ہریرا یہ ابو ہریرا کے کلام میں سے کا مدرج مدرج ہے نہیں یعنی اضافہ ہے یہ بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کما بجینا کی روایت البخاری جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی صلاحت وضاحت کی گئی ہے اور وہ بخاری کی روایت کیا ہے عن آدم عن شعبت عن محمد بن زیاد عن ابی حریرہ قال اسبغ الوضوع حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء کیوں فإن ابو القاسمی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار تو وہاں پر بخاری کی روایت میں یہ واضح ہے کہ حضرت ابو غیرہ نے یہ فرمایا ان کی اپنی بات ہے کہ اصل الوضو کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ لیکن دو دو باقی نے کیا کیا کہ بیچ میں فصل نہیں کیا یا کوئی سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں کی اور پوری حدیث حضور سے ہی نقل کر دی کہ الوضو من النار تو یہ بھول ہوئی ان کو اور اس طریقے سے کلام مدرج ہو گیا فقال قال الخطیب وہم ابو فتن و شبابت کی روایت له ان کی ان دونوں کی روایت کے بارے میں ابو فتن اور شبابا کو یہ وہم ہوا ہے شعبہ سے لیتے ہوئے علامہ سکنا ہو جس کو ہم نے بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ اس حدیث کو اس اس کلام کو حضرت ابو حریرہ کا حدیث کا کلام سمجھے ہیں حالانکہ وقت روا الجم الغفیر عن ہو حالانکہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد نے حضرت ابو برالا سے جو روایت نکلتی ہے وہ روایت آدم کی طرح ہے کہ جس کے اندر وضاحت ہے کہ یہ حدیث الگ ہے اور ابو برالا رضی اللہ عنہ کا کلام الگ ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی آگے سنیں جی مثال لبکوع الادراج فی وسط الحدیث درمیان کلام کے اندر حدیث کے درمیان کے اندر اگر ادراج واقع ہو اس کی مثال کیا ہوگی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی بدء الوحی وحی کی ابتدا کے اندر کے بارے میں جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کلام کا کلام ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنث فی غار حراء وهو التعبد اللیالیہ زبات العددی فقوله وهو التعبد مدرج من کلام الزہری کیونکہ یہ حدیث زہری کی طریق سے آ رہی ہے تو اس میں انہوں نے کہا وہو تعبدو کا جو اضافہ کیا وہ انہوں نے سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے اضافہ کیا اور وہ مطلب تھا یہ تہن کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر یہ تہنسو کے غار غار کے اندر بالکل الگ تھلگ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے تو اس کی اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تحنسو کا کیا مطلب ہے وہ انہوں نے بہت تعب بدو حالانکہ یہ ان کا اپنا کلام تھا لیکن گمان ایسے ہوا کہ یہ حدیث کی بات ہے تو اس لیے یہ ادراج ہو گیا فی وقوعی فی وسط الحدیث ال تہنسو کا مقبول بنا لیں کہ الگ تھلگ ہو کر رہنا ان راتوں کو العادت بہت ساری تین مثال لوقوع ادراج فی آخر الحدیث آخر حدیث میں ادراج کے وقوع کی مثال حدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا للعبد اجران کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ مرفوع مرفوع عن یعنی سے نقل کرتے ہوئے مرفوع فرمایا کہ غلام بندے کے لیے اجر ہے آگے فرمایا کہ نفسی ولبی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لول الجہاد جہاد سبیل اللہ والحج والبر امی اگر جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوتا اور حج نہ ہوتا اور میری اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنا یہ چیزیں یعنی یہ نیکیاں نہ ہوتی لحبب تو میں پسند کرتا اس بات کو کہ ان اموتا کہ میں فوج ہوں انا مملوک اس حال میں کہ میں غلام ہوں یہ حضرت ابو حریرہ فرما رہے ہیں لیکن لگا ایسے بلدی نفسی سے جو ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ چونکہ حدیث کے الفاظ سے ملی ہوئی ہے تو لگ ایسے لگا کہ یہ حدیث کے ہی الفاظ ہیں لگ کیا رہا ہے بظاہر یعنی کلام میں یہی بات پائی جا رہی ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ فقول ولدی نفسی دیا تھی سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے یہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے ان کلامی ابھی ہو رہا اللہ کیوں یس تحید یس دورا ذالکہ کہ یہ بات محال ہے کہ یہ بات حضور علیہ السلام سے صادر ہو لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم كيف؟ لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق اس لیے کہ حضور سے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ رقیت کا کی تمنا کریں غلام ہونے کی تمنا کریں اور دوسری وجہ کیا ولی ان انہوں اور اس لیے بھی کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ لم تکن موجود وہ تو تھی ہی نہیں حتیٰ بل یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ نیکی کی خواہش رکھتے وہ تو آپ کی وفات کے بہت قلیل عرصے کے بعد فوت ہو چکی تھی تو یہ جو کلام ہے کہ اگر میری والدہ سے نیکی کرنے اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں کیونکہ اگر غلام ہوگا تو وہ تو اس کے تابع ہوگا نا وہ جا کر اپنے گھر میں اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکتا حج پہ نہیں جا سکتا اپنے آپ کی اجازت کے بغیر اور دیگر جہاد نہیں کر سکتا بہت ساری چیزیں ہیں تو اب یہ چیزیں آپ علیہ السلام کو کہہ نہیں سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ کلام ابو غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا لیکن راوی کو فرق معلوم نہ ہو سکا تو یہ آخر آخر حدیث کی مثال ہے اور اس طرح کی چیزیں ان کا امکان اور غکوب زیادہ ہو سکتا ہے جی ادراج ادراج دوائی کیا کیا وجہ آتی ہے کہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں ان چیزوں کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں دوائی ادراج متعدد اشروحا مایلی بیان حکم شرعی حکم شرعی کو بیان کرنے کے لیے راوی بیان کر رہا ہوتا ہے وہ حدیث نہیں ہوتی عام لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں نمبر دو حکم انتظم حدیث حدیث سے حکم شرعی کا استمباد مخصوص ہوتا ہے کوئی حکم نکال نکالا جا رہا ہوتا ہے قبل یتیم الحدیث ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہوتی تو وہ درمیان میں فوراً حدیث کو روک کے کوئی اپنی بات استعمال نکال لیتے ہیں لیکن عام آدمی کو گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی حدیثی تھی شیلف الفظ اندر کوئی ایسا لفظ آیا جو کہ بڑا غیر مانوس تھا اس کی وضاحت کر دی عام آدمی کو گمان ہو گیا کہ یہ بھی حدیث ہے کئی ادرا کیسے ممکن ہو یہ تو کہ وجہ وجوہات ہوتی ہیں لیکن ادراک کیسے ہوگا روایت کہ وہی حدیث منفصل ہو کر آئے گی وہ اس چیز سے جو مدرج تھا اس سے الگ جدا ہو کر وہ حدیث کسی دوسری روایت میں پائی جا رہی ہوگی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں تھے کیونکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ الگ آئے ہیں اب تنسیس بعض المطلعین جو آئمہ مطلعین ہیں جن کو اطلاع ہو جاتی ہے حدیث کے سے صحیح واقفیت رکھنے والے وہ نس کر دیں کہ بھئی یہ کلامی حدیث نہیں ہے خیال رکھنا تیسری اقرار الراوی نفس راوی خود کہے کہ انہو جہاز الکلام یہ کلام اس نے خود اس میں شامل کیا ہے سمجھانے کے لیے یا اس کا اپنا کلام ہے یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے خیال رکھنا چوتھی استحالت کونی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک کہ کلام ہی ایسا ہو کہ حضور علیہ السلام سے ایسی بات کرنا ہی محال ہو خود سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات تو آپ علیہ السلام نہیں فرما سکتے تو یہ کسی راوی کا ہی کلام بیچ میں ہو سکتا ہے تو یہ چار چیزیں معلوم دے دیتی ہیں کہ یہ حدیث مدرج ہے حکم الادراج الادراج حرام باجماع العلماء من المحدثین والفقہاء کہ فقہا اور محدثین کے نزدیک علماء میں سے جو محدثین اور فقہا ہیں ان کے نزدیک ادراج جو ہے وہ حرام ہے اور ان کے علاوہ کا کا ماکان ماکان اور ہے تفسیر غریب اگر کسی غریب غیر مانوس الفاظ کی تفسیر کی وجہ سے ادراج کیا ہے تو وہ مستثنی ہے یا کوئی سمجھانے کے لیے کوئی بات وضاحت کے لیے ایک ہے جان بوجھ کر حدیث کے اندر اس طرح سے کسی چیز کو داخل کرنا کہ وہ حدیث لگے اور وہ تو بالکل ہی غلط ہے لیکن کوئی سمجھانے کے لیے کسی نے بات کر دی اور دوسرا اس کو حدیث سمجھ بیٹھا وہ ایک الگ بات ہے نہ غیر ممنوع تو یہ ممنوع نہیں ہے فلیزادی کا فعال زہری جو بغیر من آئمہ اس لیے اکثر آئمہ نے اور جو امام زہری نے کیا ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر حدیث کے اندر اضافہ نہیں <clears throat> وہ کر رہے ہیں بلکہ ان کا مقصود جو ہے وہ کسی بات کو سمجھانا تھا لیکن بسا اوقات اس کا معلوم نہ ہو پایا کہ وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں وہ تو کلام راوی ہے اشر المصنفات یہ دو کتابیں الفصل الوصل اور تقریب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوئی بات نہیں جی ہمیں مجھے آج ایک گھنٹہ پہلے معلوم ہوا کہ میرے پاس وقت ہے تو میں نے پھر میسج کر دیا کہ جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں تو ریکارڈنگ الحمد للہ ہو گئی ہوگی تو وہ پھر جن کا سبق رہ گیا ہے وہ دیکھ لیجیے گا اتنا مشکل نہیں ہے بالکل آسان سبق ہے آج کل الفاظ تھوڑے سے شاید بیچ میں کوئی ایسے آئیں جن کا ترجمہ ذرا مشکل ہو لیکن باقی سبق تو بہت ہی آسان ہے تو آپ لوگ آپس میں بھی خیر تکرار بھی کر سکتے ہیں یا اس کو سن لیجیے گا کل انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل بھی سبق ہو امید ہے کہ کل بھی ہو گئی تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ